کا نائب ہے عالم سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ تمیز سے بات کرنی چاہیے اور اگر وہ بات کر دیں تو خاموش ہو جانا چاہیے کچھ نوجوان بچوں کو دیکھیں انگریزی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کو ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے تو علماء کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ان تمام عقل والوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ تم اپنی اوقات دیکھو تم خبردار علماء کے سامنے گفتگو مت کرو جب انہوں نے شریعت کا حکم بتا دیا تو بس تسلیم سر جھکا دو مان لو جو وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہمارے اکابر فتویٰ دیا کرتے تھے لیکن جب کسی عالم کا فتو آ جاتا تھا بڑے عالم کا تو اپنے کال سے رجوع کر لیا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا چونکہ مجھ سے بڑے عالم نے بات نہ کر دی ہے تو علماء کا اکرام دل میں ہونا ان کی تعظیم کا دل میں ہونا وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے بلکہ طلباء کے لیے ایک عجیب علمی نقطہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب جبریل اسلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا متسا قیامت کب آئے گی تو نبی علیہ السلام نے فوراً جواب نہیں دیا فرمایا مل مسول بے انہا بے عالم میں سائل کہ جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا حالانکہ نبی علیہ نبیر اسلام کے پاس تو علم الاولین والآخرین تھا اتنے علم کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری اسلام کے علم کی قدر کی اور یہ الفاظ فرما دیے ورنہ ان الفاظ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو ان الفاظ کا کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کر کے دکھا دیا کہ لا تقدم ہو بین اللہ و رسول ہی وطق اللہ یہ جو آگے وطخ اللہ کا لفظ ہے یہ بندے کو ڈرا دیتا ہے کیونکہ اس تقدم سے اللہ فرماتے تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تصور کر کے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے بندہ کہاں پھٹتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے نا یہ جیل ہے کہ بندہ جیل کے اندر بند ہو جاتا ہے یہ کھا نہیں سکتے یہ پی نہیں سکتے یہ دیکھ نہیں سکتے یہ بول نہیں سکتے پابندیاں ہی پابندیاں تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے جیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ قلعہ میں اور جیل میں فرق ہوتا ہے جیل میں قیدی کو اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس قیدی کے شر سے لوگ بچ سکیں اور قلعہ جو ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے آپ کو بند کر کے اندر سے تالا لگا دیتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے شر سے میں بچ جاؤں تو تقوی جیل نہیں بلکہ تقوی ایک قلعہ ہے مومن کے لیے جو اس کو شیطان کے داؤ سے بچا لیتا ہے اس لیے تقوی کی پابندیاں مجبوری نہیں سمجھنی چاہیے خوشی سے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے پھر آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں رفع سوت کا مسئلہ ہے کہ اے ایمان والو تم نے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنی ہے تو اونچی آواز سے بات نہ کرو عام طور پہ جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے نا تو اونچا بولتا ہے تڑخ کے بولتا ہے تو ان کو سمجھا دیا گیا کہ تم عرب کے سردار ہو بگڑے ہوئے ہو جاہل ہو تمہیں تمیز نہیں ہے لیکن یہ تمہیں تمیز سکھا رہے ہیں کہ تم جس سے بات کرے ہو وہ میرے محبوب ہیں تم ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ولا تجہر لہو بالقول اور نہ ان کو پکارنا ان الفاظ سے کجہر باد کم لباد جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کے پکار لیتے ہیں نا دور سے تم اس طرح پکار بھی نہیں سکتے اگر ایسا کرو گے انتہبت اعمال کم و ان تم لات تمہارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا اب یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں علماء نے لکھا ہے کہ گنا سے انسان کو گنا تو ملتا ہے مگر اس کی نیکیاں زائل نہیں ہوتی عمومی طور پہ اصول یہی ہے ہاں لاتب دلو اعمالکم صدقاتکم بالمن مل احسان جتلائے گا تو گویا اپنے صدقے کو ضائع کر بیٹھے گا مگر عمومی طور پر ایک بندے نے اگر کوئی گناہ کیا جھوٹ بولا تو اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کا بلند ہونا اتنا بڑا گناہ تھا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس گناہ سے عمل ضائع کیوں ہو گئے مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ تمہاری آواز بلند ہونے سے نبی علیہ السلاط والسلام کی دل آزاری ہوگی اور نبی علیہ السلاط اسلام کی دل آزاری اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی دل آزاری کرنا ان کو تکلیف پہنچانا اگر تم ان کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے وہ تم لاتش اور رون اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا اب آپ غور کیجئے کہ صاحب کرام امت کے بہترین افراد تھے خود نبی اس نے فرمایا خیر القرو نے کرنی کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اب جن کے بارے میں نبی اس نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اس زمانے کے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو ہم لوگوں کو پھر کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے ہمارے بول چال میں کوئی تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے ہم تو آج کے اس دور میں ہیں جب ظلمت زیادہ ہے اور مشکات نبوت سے بہت بودھ کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں ان دل یغزون اسوات ہم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں غز بسر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو پست رکھنا نیچے رکھنا اور غز سوت کا مطلب ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا جس طرح ایک تابے دار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ آہستہ گفتگو کرتا ہے ایک سپاہی اپنے افسر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے یا ایک مریض اپنے پیر کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے اگر ان کے درجات کا اتنا لحاظ ہے تو نبی علیہ السلام کا درجہ تو بہت اونچا ہے لہذا اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے بات کرنے لگو تو اپنی آواز کو پست رکھو نیچے رکھو اور جو نیچے رکھیں گے الذین امتحن اللہ قلوب لتقوا یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تقوا کے لیے یعنی ممتحن اللہ تعالی کی ذات اور امتحان لیا دل کا اور پیپر کا نام تھا تقوا کہ تکوا ہے ان کے دلوں میں یا نہیں تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں تقوا کو پایا لہم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عظیم ہے مغفرت کے مراد ان کو دنیا میں بھی انعام ملے گا اور اجر عظیم سے مراد ان کو آخرت میں بھی انعام ملے گا یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے ادب سے گفتگو کرنا یہ تقوا کی علامت تھی ان کے دلوں میں تقوا تھا اس لیے وہ ایسے کرتے تھے ناسیانہ انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے پھر اس کے بعد بن تمیم کے وہ لوگ جنہوں نے نبی رساط اسلام کو آوازیں دی تھیں اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان اللہ دین کا میں برائے الحجرات بے شک جو لوگ ندا دیتے ہیں آپ کو حجرات کے باہر سے اکثر ہم لا یا ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اللہ نے ان کو جانور نہیں کہا بے عقل کا یہ عقل سے فارغ ہے ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی ان کے اندر تو عقل کی رتی نہیں ہے اور اکثر ہم کا لفظ کیوں کہا اب سوچیے اللہ تعالیٰ نے کلام میں کتنی احتیاط فرمائی وہ تو علیم و بذاتی صدور ہیں وہ تو سب کو بے عقل فرما دیتے تو بھی ٹھیک تھا مگر اللہ نے پھر بھی اکثر کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ جی سب کو یوں کہہ دیا گیا احتیاط فرمائی کہ ان میں سے اکثر ہیں جو بے عقل ہیں تو اگر اللہ رب العزت گفتگو فرماتے ہوئے اتنا احتیاط فرماتے ہیں تو بندے کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے ہم بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں جی سب جاہل ہیں سب فلاح ہیں سب فلاح ہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولو صبر تخرجا ار ہم اگر یہ لوگ صبر کر لیتے انتظار کرتے حتیٰ کہ آپ ان کی طرف گھر سے باہر نکلتے ان کی ملاقات کی نیت سے گھر سے آتے اس کا مطلب یہ کہ صرف گھر سے نکلنا کافی نہیں ہو سکتا ہے بندہ کسی اور ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو انتظار کرنے والا اس کو پکڑ نہ لے لحاظ کرے الہم لفظ بتا رہا ہے کہ جب وہ اس سے ملنے کی خاطر گھر سے آئے تب ان سے گفتگو کرے چنانچہ ہمارے ہاں متحمدین جو تھے ان کا یہی معمول تھا وہ جب کسی محدث سے روایت لینے کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے جب وہ اپنی منشا سے نکلتے تھے تب ان سے گفتگو کیا کرتے تھے واللہ غفور رحیم اور اللہ ان پر غفور ہے اور رحیم ہے غفور سے مراد اللہ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحمت کرنے والا ہے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ان کی شان ہے ان کا مرتبہ ہے اب بھی آواز وہاں بلند نہیں کی جا سکتی اس لیے جو لوگ حج عمرے پر گئے وہ دیکھیں گے کہ مواز شریف پر لکھا ہوا ہے یہ آیت لکھی ہوئی ہے لاتر فو اسواتم فو کسوتی نبی آج بھی وہی حکم باقی ہے یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا وہ حکم آج بھی باقی ہے ہم وہاں جا کے شور نہیں مچا سکتے اونچی آواز سے ناطے نہیں پڑھ سکتے اونچی آواز سے باتیں نہیں کر سکتے ہمیں اب بھی ان کے ادب کا خیال رکھنا پڑے گا اب یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے نبی علیہ السلاط اسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں علماء اہل سنت جو ہے وہ حیات النبی کے قائل ہیں لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات کے منکر ہیں ہم ان کو پتھری کہتے ہیں جہاں پتھری کا نام آئے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ مماتی بند ہے اب یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے علماء کے سلجھانے کا ہے ان مسائل کے اپنے اسپیشلسٹ موجود ہیں جیسے مولانا الیاس گھمن صاحب اس مسئلے کے ماہر ہیں اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حیات النبی کے بارے میں مگر میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تو میں آج کی اس مجلس میں دو عام فہم سی باتیں کرتا ہوں حیات النبی کے بارے میں کہ ہم حیات النبی کو کیوں مانتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے قرآن مجید میں ان کی تفصیل موجود ہے انعم اللہ علیہ النبیین و صدیقین و شہدا و صالحین اللہ نے ان کی درجہ بندی بھی کر دی کہ انبیاء سب سے اونچے پھر اس کے بعد صدیقین پھر اس کے بعد شہداء اور پھر اس کے بعد صالحین تو یہ چار انعام یافتہ بندے ہیں اس کا مطلب یہ کہ صالحین کو جو انعام ملا تو شہید کو ان سے بڑا انعام ملے گا درجہ اونچا جو ہوا اور جو صدیق ہے اس کو شہید سے بھی اونچا انعام ملے گا اور جو نبی ہیں ان کو صدیق سے بھی اونچا انعام چونکہ وہ سب سے بڑے درجے والے لوگ ہیں یہاں تک بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی اب قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ شہید ہو نا فی سبھی لاہ اموات کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو بل احیا او ملا کی لاتشور وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ہم ان کو ش... یعنی مردہ کا لفظ ہی نہیں کہہ سکتے وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ان در رب یرزقون وہ تو زندہ ہیں اللہ کے نزدیک ان کو رزق دیا جاتا ہے تو شہید کا زندہ ہونا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے اب آپ بتائیے کہ جب شہید کو زندہ ہونے کا انعام ملا مرنے کے بعد بھی تو صدیق اور نبی کا درجہ تو اس سے اونچا تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو بھی پھر زندگی کا انعام ملتے ہیں نا اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں نوازیں پڑھتے ہیں تو حدیث سے بھی تصدیق ہو گئی اور قرآن پاک سے بھی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی السلاط اسلام کو اپنی وفات کے بعد بھی ایک حیات نصیب تھی اب وہ حیات کی حقیقت کیا ہے ہم تو ہیں ہی بے شعور ہمیں کیا پتہ چلے گا اللہ فرماتے ہیں ولا شعرون تمہیں شعور نہیں ہے تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے موٹی سی بات ہے کہ بس اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زندہ ہیں حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی آسان بات ہے نا سمجھنا اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ سات اسلام کے بہت سارے اعمال ایسے تھے جس میں آپ امت سے مختلف تھے آپ نبی تھے آپ کا درجہ اور تھا امتی صدقہ کھا سکتے ہیں اگر فاقہ ہو غربت ہو نبی علیہ السلام کے لیے صدقہ منع تھا امتی کے لیے تحجد کی نماز نفل ہے نبی اسلام کے لیے تحجد کی نماز فرض ہے فل تھی عام آدمی آگے دیکھتا ہے پیچھے نظر نہیں آتا نبی السلام نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ہماری نیند ناکے وضو ہے ہم سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے نبی علیہ السلام کی نیند ناکے سے وضو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا تو نبی علیہ السلام بہت سارے معاملات میں امت سے آپ کا معاملہ مختلف تھا امتی کے لیے چار شادیوں کی اجازت ہے اس سے اوپر کوئی نہیں کر سکتا اگر پانچویں کرنی ہوگی تو کسی ایک کو طلاق دے اور پھر اگلی سے شادی کرے مگر نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک وقت میں نو بیویوں کی اجازت راہ فرمائی تھی تو احکام مختلف ہوئے نا امتی کے اور نبی کے لیے تو جیسے احکام مختلف ہیں اسی طرح موت و حیات کا معاملہ بھی مختلف ہے ہماری موت اور ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بالکل اور تھی ہم اپنی موت پہ قیاس نہیں کر سکتے یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں کو وہ اپنی موت پہ قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کی طرح نہیں تھی عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس روح کو نیک بندہ ہو تو جنتی پرندوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندے علی کے اندر پھرتے رہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں جنت کی غذائیں کھاتے رہتے ہیں تو عام بندے سے تو روح نکال لی گئی اور اس کی روح کو جنتی پرندوں کے اندر رکھ دیا گیا تو روح کو ترقی نصیب ہو گئی پہلے خاکی جسم میں تھی اور اب جنت کی مخلوق جو آلہ ہے اس کے اندر اس کا بسکن ہو گیا تو عام آدمی کی موت کا تو یہ معاملہ ہے مگر نبی علیہ سات اسلام کی وفات ایسے نہیں تھی اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مردہ ہے معذ اللہ تو یہ بتائیں ان سے کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا اگر کوئی کہے کہ جی جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ اعلی اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے معبوسم کا جسم مبارک ہے اس سے درجے میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی بلکہ علماء دیوبند کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ نبی نسام جہاں پر مدفون ہے آپ کی قبر مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم میں مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلہ سے افضل ہے تو اگر جسم میں مبارک سے روح کو نکال لیا گیا اس روح کو رکھا کہاں گیا بتاؤ بھائی ذرا بتاؤ جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنا ہوگی تو کیا روح کو ترقی کی بجائے الٹا تنزلی مل گئی یہ کیسے پاسبل ہے انعام تو ہوتا ہے کہ زیادہ ملے کم نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبی اسلام کی وفات مبارکہ کیسے ہوئی حضرت مولانا قاسم نونوتی رحمتہ اللہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ تھا تو روح کو ترقی مل گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا یہ جو روح مبارک کو کل میں سمیٹ دیا گیا یہی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تھی اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات تھی روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا وہ جہاں تھی وہ وہیں رہی پھر وفات کیسے ہوئی تو حضرت ننوتی نوطی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بلب ہوتا ہے اس نے پورے کمرے کو روشن کیا ہوا ہوتا ہے کوئی کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ دیتا ہے تو ڈھکنا رکھنے سے پورے کمرے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے مگر ڈھکنے کے اندر اسی طرح روشنی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ بھی ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک گویا ڈھکنے کے اندر جو ہے بند فرما دیا آپ کا نور قبر مبارک میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا اگرچہ جہان میں وہ نور اب محسوس نہیں ہوتا ڈھکنا اوپر رکھ دیا گیا یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ سات اسلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی حضرت عمر لانوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا وہ مچور آدمی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تلوار نکال لی جو کہے گا کہ نبی اسلام کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا وہ بچے تھے جو یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ جو عام بندے کی وفات کی علامات ہیں وہ اب نبی علیہ السلام میں نظر نہیں آ رہی لہذا یہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی یہ حیات ہی کی کوئی کیفیت ہے سیدنا صدیقی اکبر لال تشریف لائے انہوں نے نبی السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسا دیا اور ماتھے کو بوسا دے کر کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنی زندگی میں کتنے خوبصورت تھے اور اپنی وفات کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات عام بندے کی وفات نہیں ہوتی یہ کچھ اور طریقہ ہے انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے بوسا دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی اسلم نے وفات پا لی پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نبی صاحب اسلام کے جو نائب تھے صدیق صدیقی کھڑے ہوئے اور انہوں نے آیتیں پڑھی وہ ماں محمد اللہ رسول اے لوگو ان کن تم تابد محمد ان فن محمد ان قدمات اگر تم محمد سیم کی پوجا کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو ان کی تو وفات ہو گئی اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فن اللہ حی اللہ یبوت اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آ سکتی تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ نبی علیہ صاحب نے وفات ہو گئی ان کی پھر نبی علی صاحب صاحب کی نماز جنازہ عام بندے کی طرح نہیں ہوئی عام بندے کی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے لوگ صفے باندھتے ہیں امام آگے کھڑا ہوتا ہے چار تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے سلام پھیر دیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی جنازہ کی نماز اس طرح نہیں پڑھی گئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کو حجر مبارک کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور صحابہ کرام مرد اور عورتیں لائن بنا کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر سلاط و سلام پڑھتے تھے آپ کی تعریف کرتے تھے آپ کی بیان تعریفیں کرتے تھے اے اللہ کے اسلم آپ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ جو آپ پر سلاۃ السلام انہوں نے پڑھا یہی نبی علیہ السلام کا نماز جنازہ تھی تو جب جنازہ بھی مختلف ہے اور وفات کی کیفیت بھی مختلف ہے تو موت کی کیفیت بھی پھر مختلف ہوگی نا اس لیے ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الحصاط اسلام اس وقت اپنے حجرت مبارک میں حیات النبی حیات کی کیفیت میں ہے اب اس کے حیات کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بحث کر سکیں اور اس کی حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے نبی نسا نے فرمایا جو بندہ دور سے دور شریف پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں اور جو قریب آ کے درشیف پڑھتے ہیں تو میں خود درشیف کو سنتا ہوں تو نبی رسام حیات ہیں تو درشیف کو سنتے ہیں نا اس لیے حیات النبی کے ہم قائل ہیں لہذا جو آیت مبارکہ زندگی میں تھی اس آیت مبارکہ کا حکم آپ کی وفات مبارکہ کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے آج بھی جو بندہ مواجہ شریف پہ جائے گا اگر اس کو وہاں پہ السلام پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے بات کرے گا لا ترفعوا اسواتکم فوق کا سوتن نبی میرے محبوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے اب یہاں کسی طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے اللہ نے تو آواز بلند کرنے کا حکم دیا کیا آواز کو برابر کر سکتے ہیں ذہن میں خیال آ جاتا ہے نا جی تو علماء نے لکھا نہیں برابر بھی نہیں کر سکتے چونکہ اللہ فرماتے ہیں ولا تجہر لہو بال قول کجہر باد اس کا مطلب یہ کہ برابری کا جو منع ہے وہ تجہرو بالقول سے منع ہو گیا لا ترف سے تو رفع سعود کو منع کر دیا گیا اور برابری کو منع لا تجہرو بالقول سے کر دیا گیا تو برابری بھی نہیں کر سکتے ہاں ایک طریقہ باقی رہ گیا آواز کو پست رکھنا لہذا آواز کو پست رکھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے اس لیے سابق رام اس آیت کے اترنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے حضرت اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی نبی علیہ صاحب اسلام کو کئی مرتبہ فرمانا پڑتا عمر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا اونچا بولو اتنا آہستہ بولتے تھے اور ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ وہ قدرتن رفیع الصوت تھے اونچی آواز والے کئی لوگ ہوتے ہیں نا آواز بہت بلند ہوتی ہے ان کی آواز بہت بلند تھی جب یہ آئے ستری تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا کئی دن نبی رشاط السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو نبی علیہ صاحب نے پوچھا ایک صحابی سے کہ ثابت کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیوں نظر نہیں آیا کچھ دنوں سے انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اس کے دروازے کو تم کیل ٹھونک دو اس لیے کہ میری آواز بلند ہے اور میں نے تو زندگی میں کئی مرتبہ ایسے گفتگو کی ہوگی کہ میری آواز نبی السلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو اب تو ثابت بن جہنم ہی ہو گیا رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور کمرے کے اندر بند ہے نبی السلام نے فرمایا ثابت بن کیس کو میرے طرف سے جنت کی بشارت دے دو اور اس کو کہو کہ ایشا حمیدہ و میتا شہیدہ کہ ثابت تم اچھی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت پہ موت عطا فرمائیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو صحابہ کرام کے ادب کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اتنا پست ہو جاتی تھیں تو ایک تو آواز کو پست رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسرا اگر ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں تو نبی علیہ السلاط اسلام کو نام لے کر پکارنا اس کی اجازت نہیں تھی کہ جہار باد گم لباد باد تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو نا عبداللہ ادھر آؤ ابراہیم ادھر آؤ اسماعیل ادھر آؤ نہیں تم ایسے نہیں پکار سکتے میرے محبوب کو ہم تو مخلوق ہیں امتی ہیں اللہ رب العزت جو مالک کائنات ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں ان کے احترام کا بہت خیال رکھا ہے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انبیاء کو پکارا ان کا نام لے کر پکارا یا داود یا موسا یا عیسیٰ یا ابراہیم یا زکریہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اللہ ان کا نام لے کے ان کو پکارے ہیں لیکن نبی علیہ السلاط اسلام کو جہاں پکارنے کا وقت آیا تو اللہ نے نبی علیہ السلاط اسلام کے القاب سے ان کو پکارا یا ایو ہر رسول یا ایو ہر نبی اللہ نام لے کے بھی تو پکار سکتے تھے مگر نہیں اللہ نے ان کے نام لے کر پکارنے کے بجائے ان کے القاب لے کر پکارا یا ایو ہر رسول یا ایوہل نبی اور کہیں پر فرمایا یا ایوہل المزمل یا ائیو المدثر تو جب اللہ ان کو پکارنے میں اتنا ان کا اکرام فرما رہے ہیں تو بندوں کو کتنا اکرام کرنا چاہیے اللہ نے اپنے معلم کو کیا شان عطا فرمائی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے آپ صرف ہم امتیوں کے نبی نہیں تھے بلکہ جتنے انبیاء آئے ان کے بھی آپ نبی تھے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ویز خض اللہ میسا خن اور جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا عہد لیا کہ جب میرے محبوب آئیں گے تم ان پر ایمان لانا تصدیق کرنا تو انبیاء سے تصدیق یعنی یہ عہد لیا جا رہا ہے آپ امام الانبیاء اس لیے جب آپ معراج پر تشریف سے جانے لگے تو جبری اسلام نے آپ کو آگے ہونے کا اشارہ کیا تو نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی آپ امام الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں تو آپ کو اللہ تعالی نے بہت عزت دی بہت اور ہمیں حکم دیا کہ تم ان کی عزت کرو اور قدر کرو وہ تو عزرو ہو وہ تو وکیہ ہو تم ان کی عزت کرو تم ان کا اکرام کرو ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اب جب ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہے ہیں تو سوچئے ہمیں نبی علیہ السلام کا کتنا اکرام کرنا چاہیے اس لیے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا یہ نبی علیہ السلاط السلام کی شان کے مطابق تھا اور صحابہ کرام اپنی آواز کو پست رکھا کرتے تھے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے تو دلوں میں تقوی ہے جو اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں اس لیے ان کو دنیا میں مفرت ملے گی وہ اجر عظیم اور آخرت میں ان کو بڑا اجر ملے گا ولو ان سبارو اگر لے صبر کر لیتے یہ بنو تمیم کے لوگ جو آئے تھے اور جنہوں نے آ کے اونچے اونچے پکارنا شروع کر دیا تھا اگر یہ بے عقل لوگ کم فہم لوگ انتظار کر لیتے حتیٰ کہ اللہ کے محبوب خود تشریف لے آتے تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی واللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے اس میں اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں غفور کا اور رحیم کا مفسر نے لکھا اس میں حکمت ہے کیوں کہ یہ نئے مسلمان ہونے والے تھے تو اللہ نے فرمایا واللہ غفور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اے ایمان والو جب اللہ ان کے اس بدتمیزی کو معاف کر رہا ہے تم بھی بڑا دل کرو تم تو پرانے مسلمان ہو تم بھی رحم کھاتے ہوئے ان کے ان قصوروں کو معاف کر دو لہذا اللہ نے بنو تمیم کی اس گستاخی کو معاف کرنے کا اعلان بھی ساتھ فرما دیا یہ جو پانچ آیات تھیں اس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو واضح فرمایا اور ان کے ساتھ تعامل کو کھولا تو دیکھیے ایسے خود سر لوگ ایسے لوگ جو جاہل تھے جو کسی کو کوئی سمجھتے نہیں تھے ان کی گردنوں کو چھکا دیا ان کو ٹکا دیا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم تمیز کے ساتھ <coughs> پست آواز کے ساتھ گفتگو کرو یہاں تمہاری سرداریاں نہیں چلیں گی یہاں تم اگر اپنے آپ کو جھکاؤ گے تو تب تمہیں اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی لا تقدم بین ید اللہ و رسول میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی عالم ہے تو جب تک وہ گفتگو نہیں کرتے تم از خود گفتگو کا آغاز مت کرو یہ بھی تقدم ہوگا انتظار کرو خاموش بیٹھے رہو چنانچہ ہمارے اکابر گھنٹوں خاموش رہتے تھے اور ان کے شاگرد ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہتے تھے کوئی بات نہیں کرتے تھے آج کل تو مزاج ہی بگڑ چکے ہیں اور جی ہم آئے تھے اور ہم سے انہوں نے بات ہی کرنا پسند نہیں کی حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ شیخ کی خاموشی میں سالک کو زیادہ فیض ملتا ہے بنسبت شیخ کے تکلم میں اور اسی میں اسی آیت میں وہ مسئلہ بھی شامل ہے کہ بعض سالکین آ کے کہتے ہیں جی حضرت میں اگلا سبق شروع کر دوں بھئی آداب میں سے یہ ہے کہ اپنا جو سبق آپ کر رہے ہیں آئیں اور اس سبق کی کیفیات بتائیں اس سبق پہ میری یہ کیفیات ہے میں اتنا کرتا ہوں یہ کتنا ہوں اگر اس کے بعد وہ خود کہیں کہ اگلا سبق پڑھ لو تو اگلا سبق پڑھ لیں اور اگر وہ خاموشی اختیار کریں اس کا مطلب اس سبق کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو خاموشی سے مضبوط کرے اصرار کرتے ہیں حضرت اب میں اگلا سبق پڑھ لوں مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم کہیں گے تو حضرت ہمیں کہہ دیں ہاں اچھا اگلا سبق پڑھ لو لا تقدم بین ید اللہ و رسول میں یہ چیز بھی شامل ہے تو دیکھو پانچ آیتیں تھیں انہوں نے ہمیں نبی نبیر اسلام کی شان بھی سمجھا دی اور محدثین اور فقہا کی شان بھی سمجھا دی اور پھر ان کے بعد اولیاء اللہ کی شان بھی سمجھا دی جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی بھی شان سمجھا دی استاد کی بھی شان سمجھا دی ماں باپ کی بھی شان سمجھا دی اپنے بڑوں کی بھی شان ایک چند آیات نے کتنے وسیع مضمون کو اپنے اندر سمیٹ لیا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے معاملے میں بندہ دیوانہ بن جائے تو بھی جائز ہے مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت محتاط رہے با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار اللہ کے ساتھ دیوانے بھی بن جاؤ محبت میں تو اللہ معاف کر دے گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ادب کا خیال رکھو ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو احمال ضائع ہو جائیں گے سارے کے سارے امام اعظم منیفر رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ سات اسلام کی خدمت میں جب حاضری دیتے تھے اسلام پیش کرنے کے لیے تو مواجہ شریف پہ آگے نہیں جاتے تھے بابو سلام سے داخل ہوتے تھے اور تھوڑا سا آگے جا کر وہیں کھڑے ہو کر دور سے ہی سلام پڑھ لیا کرتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قریب نہیں جاتے تو فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو اور میرے عمل کہیں ضائع نہ ہو جائیں امام صاحب اتنی احتیاط کرتے تھے علامہ اقبال نے خوبصورت شعر لکھا ادب گاہیست زیر آسماں از ارش تر ادب ہیسٹ زیر آسماں از عرش نازک تر یہ آسمان کے نیچے ایسی ادب گاہ ہے کہ عرش سے بھی زیادہ نازک ہے نفس گم کردہ می آیا جنید و بائی جا جنید اور بائی عزیز بھی اس جگہ پر آتے ہیں تو ان کے سانس بند ہو جاتے ہیں ادب کی وجہ سے سانس بھی نہیں لیتے کہ سانس کی آواز بھی بلند نہ ہو جائے اس لیے نبی السلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو تو انسان بہت ڈرتا ہوا بہت گھبراتا ہوا ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی بات کی وجہ سے ایزا نہ پہنچے اس لیے صحابہ کرام اپنے زمانے میں مسجد نبی میں شور نہیں کسی کو کرنے دیتے تھے حضرت علی اللہ نے دروازے بنوانے تھے مسجد نبی کے تو انہوں نے دروازے بنانے والے سے یہ معاہدہ کیا کہ تم مسجد کے دروازے حرم کی حدود سے باہر بناؤ گے جو ٹھک ٹھک کرنی ہے وہاں کرو گے اور یہاں آ کر صرف فٹ کر دو گے آواز نہیں آئے گی یہ حضرت علی اللہ نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنی بھی آواز بلند نہ ہو اور سیدنا عمر لانوں کے بارے میں آتا ہے اور بعض کتابوں میں حضرت امام مالک کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے دو بندوں کو مسجد نبی میں اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کو بلایا حضرت اللہ نے پوچھا تم کون ہو ان کا جی ہم اہل طائف ہیں اور یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں عمر اللہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں اتنی سزا دیتا کہ تمہارے چہرے سرخ کر دیتا یعنی مار مار کے تھپڑ تمہارے چہرے سرخ کر دیتا تم اللہ کے محبوب کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو اور مدینہ کے رہنے والے ہو چونکہ تم مدینہ کے رہنے والے نہیں تمہیں آداب کا نہیں پتا اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں یعنی صحاب کرام کو مسجد نبی میں آواز کا بلند کرنا ویسے ہی پسند نہیں تھا نبی علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی نبی اور نبی علیہ رئیسات اسلام کو ہم ایسے نہیں پکار سکتے جیسے ایک دوسرے کو لوگ پکارتے ہیں اب آپ بتائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو تم پاس کھڑے ہو کے بھی اس طرح نہیں پکار سکتے اور کئی لوگ ہیں جو یہاں پر مجلسیں سجاتے ہیں اور نبی اسلام کو یہاں سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا ربیب اللہ بھئی وہاں سے پکارنا تو جائز نہیں قرآن کہہ رہے تو یہاں سے پکارنا کہاں سے جائز ہو گیا سمجھ نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسی گستاخی کر بیٹھتے ہیں ورنہ بیچارے ہیں تو محبت کرنے والے مگر یہ یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں انسان کی مستی نہیں چلتی اللہ کے ساتھ چل جاتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک چرواہا تھا وہ ایک مرتبہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں نے سنا ہے آپ کی کوئی بیوی بھی نہیں آپ کے کوئی بچے بھی نہیں کوئی خدمت کرنے والا نہیں اے اللہ کبھی تو میرا مہمان بن جا میں آپ کو پکا کے کھانا بھی کھلاؤں گا اور میں سر بھی دباؤں گا پاؤں بھی دباؤں گا اور میں آپ کی خوب خدمت کروں گا حضرت موسا علیہ السلام نے جب سنا تو انہوں نے اس چرواہے کو ٹوکا اور اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے اس کو بیوی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں اس کی بلندی بہت زیادہ ہے تو وہ ڈر گیا اور خاموش ہو گیا حضرت موس علیہ السلام چلے گئے وہاں سے اللہ نے موس علیہ السلام کو وہی نازل فرمائی اے میرے پیارے پیغمبر اسلام کہ میں نے تجھے وصل کردن آم دی نئے برائے فصل کردن آم دی میں نے تجھے بندوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا بندوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا تو نے سمجھا دیا وہ ڈر گیا جو محبت میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا نہیں کر رہا وہ تو دیکھیں اللہ سے محبت میں انسان ایسی دیوانگی کی بات کر لے تو چل جاتی ہے لیکن نبی علیہ سات اسلام کے ساتھ لمٹ میں رہنا پڑے گا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح فرمانا تھا تو اللہ نے فرما دیا دیکھو اس معاملے میں میں اونچ نیچ برداشت نہیں کروں گا اس لیے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے ہمیشہ بہت ادب سے نام لینا چاہیے بہت محبت سے بہت پیار سے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے ابیب وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر آخر ان الحمد للہ رب العالمین مراقبہ سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ بلا و ملا والیوم الآخری و و والقدر خیری و شرری ہی اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے و صفاتی ہی و قبل تو جمییا احکامی ہی اقرارم بل لسانی و تصدیقم بل اشد اللہ الا اللہ و اشد ان محمدن عبده ورسوله رسول الله اللہ ربی كل و واتوب اليه برحمتی کا یا الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو پورا کرنے سے دل منور ہوگا سو مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا سو مرتبہ شریف پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور روزانہ دس بیس منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا نماز پڑھ کے آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سم آ رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ بول رہا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں جہاں جہاں آپ حضرات بیٹھے ہیں سب ادرات اللہ سے لو لگا لیں اپنی من کی آنکھیں کھول لیں اور دل کی تار اللہ سے جوڑ لیں الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر دیجئے رمضان مبارک کا وقت ہے روزے کی حالت میں ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور اعتقاب کی حالت میں ہیں امین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 خطاؤں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اے کریم اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں ہم سینوں میں دل نہیں پتھر اٹھائے پھر رہے ہیں اللہ ہمارے پتھر دلوں کو نرما دیجیے ہمارے سخت دلوں کو نرما دیجیے زنگ آلود دلوں کو چمکا دیجیے اللہ ہماری ٹھنڈے دلوں کو اپنی محبت کی حرارت سے گرما دیجیے کریم اللہ ہم نے دو چہرے بنائے ہوئے ہیں ایک چہرہ دنیا والوں کو دکھانے کا ہے ایک ہمارا اصل حقیقی چہرہ ہے اللہ ہماری دو رنگی کو ختم فرما دیجیے ہمیں یک رنگی نصیب فرما اے اللہ ہم اپنے دلوں کا حال کس کو سنائے کس کو دل کا دھکڑا سنائے کریم اللہ ہماری اوپر ترس کھا لیجیے ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے تیرے لیے تو بنانا آسان ہے اللہ نیک بنا دیجیے اللہ نیک بنا دیجیے میرے اللہ ہماری وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما اے اللہ عرصہ گزر گیا ہم تجھے پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اپنے آپ کو تجھ سے دور محسوس کر رہے ہیں اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں شیطان ظالم ہمیں دو قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا مزید تو اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما اے کریم اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے ابو سے کہتے ابو مجھے اٹھا لیجئے مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا اے اللہ ہم ہمارا بھی وہی حال بن چکا ہے ہم مزید تھک چکے ہیں تھک چکے ہیں شیطان اور نفس نے ہمیں تھکا دیا ہے اللہ مزید تو ہمیں اپنا بنا لیجئے اپنا بنا لیجئے کریم اللہ اپنے آپ سے دور نہ فرما اللہ اتنے حضرات دور قریب سے چل کے آئے شدید گرمی کے موسم میں روزے کی کیفیت میں ہیں میرے اللہ تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں سب کو پتا ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے یہاں پہ اکٹھے ہو چکے ہیں اللہ تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجیے ہمیں اپنا بنا دیجیے غیر سے بیگانہ بنا دیجیے اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجیے اے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا تیرے تعلق کے بغیر بھی ہماری زندگی کوئی زندگی ہے اپنا تعلق نصیب فرما میرے اللہ کوئی تجھ سے کارے مانگتا ہوگا کوئی تجھ سے کو مانگتا ہوگا کوئی تجھ سے بینک بیلنس مانگتا ہوگا ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ تو ہم سے راضی ہوا ہمیں کچھ بھی نہ ملا پھر بھی بہت کچھ مل گیا اللہ اگر تو راضی نہ ہوا بہت کچھ ملنے کے باوجود ہمیں پھر بھی کچھ نہیں ملا اللہ راضی ہو جائیے اللہ منا رہے ہیں مان جائیے اللہ مان جائیے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں دنیا والوں کے سامنے جب بندہ اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ تو تو رحیم کریم پروردگار ہے معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اے کریم اللہ اے رحیم پروردگار اے حنان و منان پروردگار اے ہمارے پیارے پروردگار اگر یہی یہ رمضان بھی ہمارا ایسے ہی گزر گیا ہماری گناہوں کی بخشش نہ ہوئی اللہ ہمیں اس سے بہتر موقع اور کون سا ملے گا اللہ اسی موقع کی تلاش میں تو پورا سال انتظار کرتے ہیں کریم اللہ معاف کر دیجیے اللہ معاف معاف کر دیجیے اے زمین و آسمان کی پروردگار اے پوری کائنات کی پروردگار ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی عطا فرما دیجیے اللہ عطا فرما دیجیے اے کریم پروردگار بنی اسرائیل میں جو سو بندوں کا قاتل تھا توبہ کی نیت سے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی پہنچا بھی نہیں تھا تو نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہم تو نیکوں کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں میرے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے مغفرت فرما دیجیے میں کسی ایک بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آئے ہوں گے کسی ایک بندے کے آنسو تو آپ کو پسند آئے ہوں گے میرے اللہ جب آپ نے اسے ایک کو دینا ہے تو تیری شانی کریمی سے یہ بعید ہے کہ ایک کو دے دے باقی کو محروم کر دے اللہ ہم تو فیلی جمع ہو چکے ہیں دوسروں کے تو فیل مانگ رہے ہیں عطا فرما دیجئے میرے اللہ دنیا میں نیک لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں اپنے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگتے ہیں ہم اپنی جھولیوں میں دیکھتے ہیں گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہم کون سے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر لیں اپنی آجزی اپنی محرومی اپنی بے کس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کریم اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا میرے اللہ تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو ختم فرما اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اللہ دلوں کے بھید تو ہی جانتا ہے اللہ امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے اللہ تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجیے فتنوں سے بچا لیجیے اللہ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعوی کرتا ہو ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں ہم سے امتحان کیوں لیا جاتا جائے امتحانات سے بچا لیجیے آزمائشوں سے بچا لیجیے فتنوں سے بچا لیجیے اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا تو تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اے کریم اللہ دور بیٹے جو لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما ہماری اس مرکز کے فیض کو تاثر ہے قیامت جاری ساری فرما یہاں پہ آنے والے کسی بندے کو یہاں سے محروم نہ فرما محروم نہ فرما فیض کو اور عام اور تام فرما تمام ترشور فتن سے اس مرکز اور ادارے کو محفوظ فرما جو لوگ جس طرز پہ یہاں پہ منسلک ہیں یہاں پہ مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والے ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں یا انتظام سنبھالنے والے ہیں اللہ سب کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اعتکاف میں خدمت کرنے والے حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما جنہوں نے تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و اصحابی یا ارحم الراحمین Thank you.